توبہ کرے مذاق نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے وہ شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو اور گناہ پر قائم رہنے کے باوجود استغفار کرنے والا اپنے رقب کے ساتھ مذاق کرنے والے کی طرح ہے اور جو شخص کسی مسلمان کو تکلیف دے اس پر کھجور کی جڑوں جتنے گناہ ہوں گے مطلب بہت زیادہ گناہ مدینے میں چونکہ کھجوروں کی کثرت تھی اس لیے اسی کی مثال دی دی دے دی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ عليه كالمستهزي بربه ومن آذى يا مسلما كان عليه كان عليه من الذنوب مثل منابة النخل توبہ قبول ہونے کی علامات جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے توبہ کرنے والے سے محبت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین جس آدمی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کی محبت کی برکت سے کئی علامات نصیب ہوتی ہیں مثلا نمبر ایک صالحین اور اہل ایمان کی صحبت کا شوق اور برے دوستوں اور غلط لوگوں کی صحبت سے بچنا نمبر دو گناہوں سے دوری نیکیوں کی رغبت نمبر تین دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا کہ دنیا اس کے ہاتھ میں رہے دل میں داخل نہ ہو اور وہ اپنی دنیا کو بھی دین کے مطابق چلائے اور خرچ کرے نمبر چار اللہ تعالیٰ کے عوامر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کا شوق ندامت ہوتے ہی مغفرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی گناہ کیا پھر نادم ہو گیا تو اس گناہ سے استغفار کرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں سبحان اللہ ندامت سے ہی گناہ معاف ہو گیا اور پھر جو استغفار کیا تو وہ مستقل نیکی بن گیا ایسی نیکی جو گناہوں کو بھی نیکیاں بنوا دے عن عائشت رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذنبا فندم غفر الله عز ذلك الذنب من قبل أن يستغفره توبہ کل نہیں آج حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبہ اور اعمال خیر کو ٹالنا شیطان کا طریقہ ہے جو وہ ایمان والوں کے دلوں میں ڈالتا ہے توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے موت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب آ پکڑے کل توبہ کروں گا کل کروں گا شیطان کا دھوکہ ہے جو وہ مومنوں کے دلوں میں ڈالتا رہتا ہے بس ایمان والوں کو شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی چاہیے ان عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التصویف شعار الشیطان يلقيه في قلوب المؤمنين